بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے ففتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرپٹ ایٹ کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انٹرپٹس کو کیسے انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہم نے انٹرپٹ ایٹ کو یوز کیا تھا انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسیپٹ کیا تھا اور انٹرسیپٹ کر کے ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا تھا جو کہ بایوس ڈیٹا ایریا کو یوز کرتا ہے اور بایوس ڈیٹا ایریا کو یوز کرتے ہوئے کی بورڈ کے اسٹیٹس کو چینج کرتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا چینج کر رہا ہے وہ کیپس لاک کا اسٹیٹس چینج کر رہا تھا اس کیپس لاک کے اسٹیٹس کو آل دا ٹائم وہ آن رکھتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے memory mapped input output کی بات کی تھی memory mapped input output کے کیس کے اندر ہم نے ٹیکسٹ موڈ کے اندر ڈائریکٹلی کریکٹرس ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ڈسپلے کیا جا سکتا ہے اور کریکٹرس کا ایٹریبیوٹ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے اس کے اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا تھا جو کہ دو کریکٹرس کو ڈسپلے کرتا ہے وی یو دو characters upper left corner screen کے اپر لیفٹ کارنر کے اوپر وی یو کو ڈسپلے کرتا آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جتنے بھی پروگرامس ہیں یہ آپ نے سی لینگویج کے اندر کمپائل کرنے ہیں یعنی کہ اس کی ایکسٹینشن آپ نے ڈاٹ سی رکھنی ہے ڈاٹ سی پی سی پی پی نہیں رکھنی اگر ڈاٹ سی پی پی رکھیں گے تو مے بی ان میں سے کچھ ایسے پروگرام ہیں جو صحیح طرح سے رن نہ ہو سکیں آگے چل کے مے بی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ڈاٹ سی پی بھی ایکسٹینشن کا آپ نے پروگرام بنانا ہے تو اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو چینج کرنی پڑیں گی ماڈیفائی کرنی پڑیں گی for A dot C P P program لیکن فی الحال ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروگرامس کو ڈسکس کیے ہیں وہ ڈاٹ سی ایکسٹینشن کے ساتھ ہیں میں بار بار دہرا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاٹ سی ایکسٹینشن کے ساتھ ہیں آپ کو تاکہ مسئلہ نہ ہو تو اس کو کمپائل کرنے سے پہلے آپ ڈاٹ سی ایکسٹینشن کے ساتھ سیو کریں اور پھر کمپائل کریں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم بات کر رہے تھے memory map put output کی memory map put output کے اندر ہم نے ایک ایڈریس دیکھا تھا B A double zero segment اور زیرو آف سیٹ یہ ایڈریس یوز ہوتا ہے ٹیکسٹ ڈسپلے کے اندر اسکرین یا ویڈیو اڈیپٹر کی میموری کے لیے ٹیکسٹ ڈسپلے کے اندر جو بھی ڈسپلے ہوتا ہے ویڈیو اڈیپٹر اس میموری سے ان کریکٹرس کو اٹھا کے لاتا ہے اور اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرتا ہے اس میموری ایریا میں کیا پڑا ہوتا ہے ہر کریکٹر اسکرین پہ ڈسپلے ہونے والا ہر کریکٹر ہر کریکٹر کے لیے اس کا ایٹریبیوٹ پڑا ہوتا ہے اور اس کی کی کوڈ پڑی ہوتی ہے لاسٹ کلاس uh, کے اندر ہم نے ایک سمپل پروگرام بنایا تھا جو اسی طرح سے اسکرین کے اپر لیفٹ کارنر کے اندر وی یو پرنٹ کرتا ہے جب وی کو پرنٹ کرتا ہے تو اس کا بیک کلر بلیک ہوتا ہے اور فور کلر وائٹ ہوتا ہے اور جب یو کو پرنٹ کرتا ہے تو اس کا بیک کلر وائٹ ہے اور فور کلر بلیک ہے اس پروگرام کو آپ ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو اور کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے لاسٹ ٹائم ہم نے ایک انسائنڈ انٹ یوز کیا تھا اس کی ویلو کو چینج کرنے کے لیے اب سمپلی اس پروگرام کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ انسائنڈ انٹ یوز کریں ہم کریکٹر پوائنٹر یوز کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس کریکٹر پوائنٹر ہے فار پوائنٹر ہے اس فار پوائنٹر کی ویلو آپ نے انیشلائز کی ہے B A double zero segment address اور زیرو پروگرام سیٹ سے ہم نے ایک انٹیجر پوائنٹر یوز کیا تھا رادر دین اس کیس کے اندر ہم نے ایک کریکٹر پوائنٹر یوز کیا پریویس پروگرام کے اندر ہم نے پوری ویلو اسائن کی تھی ایک پورا ورڈ اسائن کیا تھا جس طرح لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے زیرو سیون فائیو سکس ایک پورا ورڈ اسائن کیا تھا اس کیس کے اندر ہم character by character values assign کر رہے ہیں ایس سی آر جس ایڈریس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس ایڈریس کے اوپر ہم نے ویلو پلیس کی ہے fifty six fifty six code ہے وی کی ایس کی کوڈ ہے اور اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کے اندر ہم نے زیرو سیون پلیس کیا ہے زیرو سیون اس کا ایٹریبیوٹ ہے زیرو سیون ایٹریبیوٹ کا مطلب ہے کہ بلیک بیک گراؤنڈ اور وائٹ فور گراؤنڈ اور انٹینسٹی اس کی لو رکھی ہوئی ہے اور کریکٹر بلنک بھی نہیں کر رہا اور پھر اسی طرح سے اس سے جو نیکسٹ کریکٹر ہے S C R plus two جس کو پوائنٹ کر رہا ہے S C R plus two جس ویلو کو پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پہ ہم نے 55 فائیو پلیس کیا 55 فائیو ہیگز پلیس کیا ہے یہ 55 فائیو کیا چیز ہے یہ یو کی آس کی ویلو ہے اور اس کو ایٹریبیوٹ سائن کیا سیونٹی ہیگس کا مطلب ہے کہ وائٹ بیک گراؤنڈ اور بلیک فور گراؤنڈ یہاں پہ ہم نے ایک میتھڈ دیکھا ہے جس کے تھرو آپ memory map put output perform کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر فی الحال اس کا انٹرپٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے چل کے ہم اپنی کسی انٹرسپٹیڈ انٹرپٹ کے اندر اس میتھڈ کو بھی یوز کریں گے آگے چلنے سے پہلے انٹرپٹس پہ واپس جانے سے پہلے میں تھوڑا سا مزید آپ کو memory mapped input output اس میتھڈ کے بارے میں مزید کچھ بتانا چاہوں گا اکثر پروگرامز کے اندر آپ ایک فنکشن یوز کرتے ہیں کلیئر اسکرین کا کلیئر اسکرین کا فنکشن یوز ہوتا ہے اسکرین کے اوپر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کو غائب کر دینے کے لیے اس کو کلیئر کر دینے کے لیے یہ کلیئر اسکرین کا فنکشن آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے same memory mapped input output استعمال کر کے کس طرح سے اگر آپ اسکرین کے اوپر سے سب کچھ غائب کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی آپ اسکرین کے اوپر پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کتنی اسپیسیز پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اسکرین کے اوپر کتنے کریکٹرز ڈسپلے ہو سکتے ہیں eighty multiplied by twenty five کیونکہ ایٹی کالمز ہیں اور ٹوینٹی فائیو روز ہیں eighty multiplied by twenty five بنتا ہے ٹو تھاؤزینڈ تو آپ چاہتے ہیں اسکرین کے اوپر ٹو تھاؤزینڈ اسپیسیز پرنٹ ہو جائیں ان اسپیسیز کو پرنٹ کیا جا سکتا ہے same memory map put output operation perform کر کے اگلا ایک بریف سا چھوٹا سا پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اسکرین کو کلیئر کر سکتے ہیں اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اگین ہم نے ایک کریکٹر پوائنٹر لیا ہے فار پوائنٹر ہے یہ اور اس کریکٹر کے اندر جو ایڈریس اس کریکٹر پوائنٹر کے اندر جو ہم نے ایڈریس اسٹور کیا ہے وہ وہی ایڈریس ہے B A double zero segment اور زیرو آف سیٹ پھر ہم نے ایک لوپ یوز کیا ہے یہ لوپ کتنی دفعہ چلے گا زیرو سے اسٹارٹ کرے گا اور تھاؤزینڈ ٹائمس چلے گا جب یہ فرسٹ ٹائم رن ہو رہا ہے تو یہ ویلو سائن کر رہا ہے اس ایڈریس کے اوپر ٹوینٹی ٹوینٹی کیا چیز ہے ٹوینٹی ڈیسیمل کے اندر تھرٹی ٹو کے جو کہ اسپیس کی ایس کی کوڈ ہوتی ہے اور جو نیکسٹ کریکٹر ہے یا نیکسٹ بائٹ ہے میموری کے اندر اس نیکسٹ بائٹ کے اوپر وہ ویلو پلیس کر رہا ہے زیرو سیون یہ زیرو سیون کیا ہے یہ ایٹریبیوٹ ہے کس کے لیے بلیک بیک گراؤنڈ اور وائٹ فور گراؤنڈ کے لیے یعنی کہ اس نے اسکرین کے اوپر ایک کریکٹر ڈسپلے کیا ہے کون سا کریکٹر اسپیس ڈسپلے کیا ہے یعنی کہ اسکرین کے اپر لیفٹ کارنر میں اگر کوئی کریکٹر ڈسپلے ہو رہا تھا تو وہ غائب ہو جائے گا اس کی جگہ اسپیس آ جائے گی اور اس کی بیک گراؤنڈ بلیک ہوگی فور گراؤنڈ پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا کیونکہ فور گراؤنڈ اسپیس ہے کیونکہ اسپیس کا کریکٹر آپ نے پرنٹ کیا پھر ایس سی آر کی ویلو کو بائی ٹو انکریمنٹ کیا ٹو اس لیے انکریمنٹ کیا تاکہ یہ نیکسٹ کریکٹر کی میمری کو ایکسس کر سکے لوب کے اندر پھر وہ نیکسٹ کریکٹر کی میمری کو ایکسس کرے گا اور اس کے فرسٹ بائٹ کے اندر جو لوور بائٹ ہے لوور بائٹ کے اندر اگین اسپیس پلیس کر دے گا اور ہائر بائٹ کے اندر ایٹریبیوٹ پلیس کر دے گا اس طرح سے یہ loop total two thousand times چلے گا یعنی کہ اسکرین کے اوپر ہر کریکٹر کی جو ایس کی ویلو ہے اس ایس کی ویلو کے اندر 20 پلیس کر دے گا اور ایٹریبیوٹ 07 پلیس کر دے گا الٹیمیٹلی جب یہ لوپ ٹرمینیٹ ہوگا تو اس لوپ کے ٹرمینیٹ ہونے پہ اسکرین ساری کلیئر ہو جائے گی یعنی کہ یہ والا فنکشن بالکل اس طرح سے ورک کر رہا ہے جیسے کہ آپ کے عام پروگرامنگ لینگویجز کے اندر آپ کو فنکشن گیون ہوتا ہے آف کلیئر اسکرین جو کہ اسکرین کے تمام کانٹینٹس کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہم واپس انٹرپٹس کی طرف آتے ہیں اور اپنی جو انٹراپٹ ایٹ ہم یوز کر رہے تھے انٹرسپٹ کرنے کے لیے انٹراپٹ ایٹ کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور اسی طرح memory mapped input output کو یوز کرتے ہوئے ایک پروگرام بناتے ہیں یہ پروگرام سمپلی یہ کرے گا کہ اسکرین کے اوپر اپر لیفٹ کارنر کے اندر کوئی ایک کریکٹر پرنٹ کرے گا اور وہ کریکٹر بیک گراؤنڈ کے اندر پرنٹ ہوتا رہے گا جب بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس کی بیک گراؤنڈ کے اندر فور گراؤنڈ میں کوئی بھی پروسیس رن کر رہا ہے اسی طرح رن کرتا رہے گا جب پروسیس رن کر رہا ہے اس کی ایگزیکشن کے دوران جب بھی انٹرپٹ ایٹ اکر ہوتی ہے تو انٹرپٹ ایٹ کی اکرنس کے اوپر آپ کا ایک پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوگا وہ procedure memory mapped input output کے تھرو ایک کریکٹر اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دے گا اور واپس اصل انٹرپٹ ایٹ کو کال کر دے گا اصل انٹرپٹ ایٹ ایگزیکیوٹ ہوگی اور واپس ریٹرن کر جائے گی اس طرح سے پروگرام کی ایگزیکشن بھی چلتی رہے گی اور اسکرین کے اوپر جو کریکٹر آپ پرنٹ کر رہے ہیں اس memory map in output کے تھرو وہ بھی پرنٹ ہوتا رہے گا تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور گراؤنڈ کے اندر آپ کا پروگرام رن کر رہا ہے اور بیک گراؤنڈ کے اندر یہ کریکٹر پرنٹ ہو رہا ہے آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ایک فار کریکٹر پوائنٹر لیا اور اس کو وہی ویلو سائن کی ہے B A double zero segment اور zero zero zero zero offset interrupt eight کو ہم نے انٹرسپٹ کیا اس کو گیٹ فیکٹر کیا اس کو اولڈ کے ویریبل کے اندر انٹرپٹ پوائنٹر ٹائپ ویریبل کے اندر ہم نے اسٹور کر لیا اور سیٹ ویکٹر سے اپنا ہم نے ایک نیو فنکشن بنایا اس نیو فنکشن کا ایڈریس ہم نے زیرو ایٹ کے ویکٹر کے اوپر پلیس کر دیا اب جب بھی انٹرپٹ ایٹ اکر ہوگی تو نیو فنکشن کال ہوگا اور اس پروگرام کو ہم نے میموری ریزیڈنٹ کر دیا تھاؤزینڈ پیراگرافس اس کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں سکسٹین تھاؤزینڈ بائٹس میموری کے اندر اس کے لیے ریزرو ہو گئے اب جب بھی انٹرپٹ ایٹ آ کر ہوتی ہے پروگرام یہ والا پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا آپ کوئی دوسرا پروگرام فرض کریں رن کر رہا ہے اس دوسرے پروگرام کی ایگزیکشن کے دوران انٹرپٹ ایٹ آ کر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ interrupt eight hardware interrupt ہے یہ by means of hardware آ کر ہوتی ہے کوئی سافٹ ویئر اس کو نہیں کال کر رہا ہوتا عام طور پہ ہارڈ ویئر اس کو انووک کرتا ہے ہر ون ایٹینتھ اے سیکنڈ کے بعد یہ انٹرپٹ انووک ہوگی جب یہ انٹرپٹ انووک ہوگی تو اس کے انووک ہونے کے اوپر نیو فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا کیونکہ انٹرپٹ ایٹ کے ویکٹر کے اوپر نیو فنکشن کا ایڈریس پڑا ہوا ہے نیو فنکشن کی ایگزیکیوشن ہوگی نیو فنکشن سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ اسکرین کے اپر لیفٹ کارنر کے اندر جو کریکٹر ہے اس کو ایٹریبیوٹ اسائن کر رہا ہے 07 اور اس کو ایس کی کوڈ اسائن کر رہا ہے 41 41 کس کی ایس کی کوڈ ہے 41 one character A A capital upper case A key code ہے تو اسکرین کے اپر لیفٹ کارنر کے اندر آپ کو اپر کیس اے شو ہوگا اور پھر اس کے بعد اصل ایٹ کا جو بھی کام ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم کرے گی اور واپس ریٹرن کر جائے گی اس طرح سے یہ پروگرام میموری ریزیڈنٹ ہو گیا فور گراؤنڈ کے اندر کوئی دوسرا پروگرام ہو سکتا ہے رن ہو رہا ہو لیکن جب بھی انٹرپٹ ایٹ کال ہوگی تو اپر لیفٹ کارنر کے اوپر آپ کو اے پرنٹ ہوا ہوا نظر آئے گا اس طرح سے دو یعنی کہ ایک پروگرام تو آپ کا فور گراؤنڈ کے اندر چل رہا ہے اور جو فور گراؤنڈ کا پروگرام ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی آپ اے کو ڈسپلے نہیں کر رہے اے کو ڈسپلے کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر یہ پروگرام آپ کا بیک گراؤنڈ کے اندر چل رہا ہے اس کیس کے اندر آپ نے انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کر کے یہ کام کیا انٹرپٹ ایٹ کی ایگزیکشن کے اوپر ہر دفعہ اپر لیفٹ کارنر کے اوپر کریکٹر اے پرنٹ ہو جاتا ہے اب اسی طرح کی ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں پریویس ایگزامپل ایک سمپلر ایگزامپل تھی جس کے اندر ہر دفعہ ہم نے انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کیا ہوا ہے اور جب بھی انٹرپٹ ایٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر ہم ایک کریکٹر سمپلی ڈسپلے کر دیتے ہیں اب آنے والی ایگزامپل کے اندر ہم اس سے تھوڑا سا بڑا کام کریں گے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسکرین کے اوپر جو کریکٹر ڈسپلے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح سے ٹیمپر کر رہے ہیں using memory mapped input output اس پروگرام کے اندر بھی آپ نے اسی طرح سے ہی ایک فار پوائنٹر یوز کیا ہے اور اس فار پوائنٹر کو آپ نے ویڈیو ریم کا ایڈریس دیا ہے B A double zero segment اور zero zero zero zero offset یہ ٹیکسٹ میموری کا ایڈریس ہے اور اسی طرح سے آپ نے انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کیا ہے اس کے ویکٹر کا ایڈریس اولڈ کے اندر سیو کر لیا اولڈ انٹرپٹ پوائنٹر ہے ایک اور نیو فنکشن کا ایڈریس انٹرپٹ ایٹ کے اوپر رائٹ کر دیا تاکہ جب بھی انٹرپٹ ایٹ ایگزیکیوٹ ہو نیو فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا اب نیو فنکشن کے اندر کیا ہے ہمارا ایک لوپ ہے جو کہ فور تھاؤزینڈ ٹائمس چل رہا ہے اس لوپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہے جے جس کو نیشلائز کیا ہے زیرو سے اور ہر دفعہ اس کے ویلو انکریمنٹ ہو رہی ہے بائی ٹو یعنی کہ جے کے اندر سب سے پہلے ویلو ہوگی زیرو نیکسٹ اس کے اندر ویلو ہوگی ٹو نیکسٹ رائٹریشن کے اندر اس کے اندر ویلو ہوگی فور پھر سکس اینڈ سو آن اب S C R plus J کس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا S C R plus J attribute کو بائٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے یا ایس کی کریکٹر کو پوائنٹ کر رہا ہے یہ definitely low word low byte کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ ایس کی کریکٹر ہے فرسٹ آئیٹویشن کے اندر S C R plus zero کی ویلو کو ہم چیک کر رہے ہیں اگر یہ ویلو ایس کی ون کے اکولنٹ ہے تو اس کو ہم چینج کر رہے ہیں بائی نائن یعنی کہ اگر اسکرین کے اوپر اس کریکٹر کے اوپر ون ڈسپلے ہو رہا ہے تو چینج کرنے کے بعد وہاں نائن ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح نیکسٹ کریکٹر کے اوپر بھی یہی چیک کریں اگر وہ ون ہے تو اس کو نائن کر دیں گے نیکسٹ کریکٹر کے اوپر سیم چیک ہے اینڈ سو آن اس طرح سے اسکرین کے اوپر جتنے بھی کریکٹر ہیں تمام کے لیے یہ چیز چیک کی جا رہی ہے اگر اسکرین کے اوپر کہیں پہ بھی ون ڈسپلے ہوتا ہے تو یہ آپ کا ٹی ایس آر پروگرام ہر دفعہ انٹرپٹ ایٹ انوک ہونے پہ یہ چیک کرے گا کہ اگر وہ کریکٹر ون ہے تو اس کی جگہ اس کریکٹر کو چینج کر دے گا اور وہاں پہ کریکٹر پلیس کر دے گا تو اگر آپ نے انفیکٹ کسی پروگرام کے کے اندر اندر ایکچولی جو آؤٹ آؤٹ پٹ پٹ آ رہی ہے اس کو ڈسپلے کیا تو میکسیمم ون اے سیکنڈ کے بعد وہ کریکٹر نائن ہو جائے گا یعنی کہ وہ کریکٹر چینج ہو جائے گا اور ایسا کرنے کے بعد آپ اصل انٹراپٹ ایٹ کو کال کر رہے ہیں اور انٹرپٹ ایٹ اپنی ایگزیکشن پرفارم کرے گا اور ایگزیکشن واپس ریٹرن کر جائے گی یہ پروگرام اسی طرح سے بیک گراؤنڈ کے اندر رن ہوتا رہے گا فور گراؤنڈ کے اندر کوئی آپ پروگرام رن کر رہے ہیں جب بھی اس پروگرام کے اندر کہیں ون ڈسپلے ہوتا ہے تو ون ڈسپلے ہوتے ساتھ ہی ہمارا یہ جو پروگرام بیک گراؤنڈ کے اندر رن کر رہا ہے یہ اس کو نائن کر دے گا اور اگر کوئی کریکٹر ون ڈسپلے ہو بھی رہا ہے تو میکسیمم ون ایٹین سیکنڈ سے زیادہ ڈسپلے نہیں ہو سکے گا ابھی ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی ہیں ٹائمر انٹرپٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹائمر انٹرپٹ آپ کو بتایا ہے کہ ہر one eighteenth of a second کے بعد اکر ہو رہی ہے اور یہ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے جو کہ by means of hardware generate ہوتی ہے اسی طرح سے ایک بہت فریکوینٹلی یوز ہونے والی ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے انٹرپٹ نائن انٹرپٹ نائن کہلاتی ہے کی بورڈ انٹرپٹ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کی بورڈ انٹرپٹ کیسے جنریٹ ہوتی ہے آپ اس سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کی بورڈ ہے کی بورڈ عام طور پہ سی پی یو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے لیکن سی پی یو کے اندر ایک ڈیوائس لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کی بورڈ کنٹرولر جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ ایک کنٹرولر کے تھرو وایا ایک سرٹن کنٹرولر یہ سی پی یو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو کی بورڈ بیسکلی ایک کی بورڈ کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کی بورڈ کنٹرولر کے اندر نمبر آف پورٹس ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہمارے لیے ضروری جو پورٹ ہے وہ سکسٹی ہیگز ہے ابھی سکسٹی ہیگس کی بات کرتے ہیں کہ ہیگس کا کیا فنکشن ہے فرسٹلی میں کی بورڈ کو کچھ ڈسکرائب کر دیتا ہوں کی بورڈ ایک ٹو ڈائمینشنل رے کی طرح ہے جب بھی اس کے اندر ایک کریکٹر پریس ہوتا ہے تو اس ٹو ڈائمینشنل رے کے مطابق ایک اسکین کوڈ جنریٹ ہوتی ہے کی بورڈ کے اوپر جتنے بھی آپ کو کیز نظر آ رہی ہیں ہر کی کی اپنی ایک اسکین کوڈ ہے جو کہ صرف اسی کی کے لیے آپ کی بورڈ سے کیپیٹل اے بھی پریس کر سکتے ہیں اور لوور کیس اے بھی پریس کر سکتے ہیں اگر آپ کیپیٹل ہیں تب جو اسکین کوڈ جنریٹ ہوتی ہے اور لوور کیس جو اے پریس کرتے ہیں اور تب جو اسکین کوڈ جنریٹ ہوتی ہے دونوں سیم ہے ہر کی کے لیے ایک سنگل اسکین کوڈ جنریٹ ہوتی ہے پھر یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اپر کیس کریکٹر پریس ہوا ہے یا لوور کیس کریکٹر پریس ہوا ہے یہ آپ کو کی بورڈ اسٹیٹس سے پتا لگے گا کہ شفٹ کی کی پریس ہوئی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی ہوئی تھی یا کیپس لاک پریس ہوئے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے ہوئے تھے ادھر پوائنٹ یہ ہے کہ کی بورڈ جو کوڈ جنریٹ کر رہا ہے وہ ایس کی کوڈ نہیں ہے وہ اسکین کوڈ ہے اور اس اسکین کوڈ کو آگے چل کے کنورٹ کرنا پڑتا ہے انٹو ایس کی کوڈ اب دیکھتے ہیں کہ کی بورڈ سے جب کوئی کی پریس ہوتی ہے تو اس کی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کی بورڈ سے آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو یہ کی الیکٹرانکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے کی بورڈ کنٹرولر کو کی بورڈ کنٹرولر کے اندر اس کی key scan code temporarily port sixty کے اندر اسٹور رہے گی جو ہی کی بورڈ کنٹرولر کو ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے کی بورڈ کنٹرولر آگے پروسیسر کو انٹرپٹ کرتا ہے پروسیسر کو انٹرپٹ کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اب پروسیسر اس ڈیٹا کو ریسیو کر کے اس ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ پرفارم کر سکتا ہے جب پروسیسر انٹرپٹ ہوتا ہے تو پروسیسر ہو سکتا ہے کوئی ایک پروسیس پرفارم کر رہا ہے اور اس پروسیس کی ایگزیکیوشن کے دوران ہی پروسیسر کی ایگزیکشن انٹرپٹ ہوتی ہے جب انٹرپشن ہوگی تو ایگزیکشن برانچ کر جائے گی to interrupt nine interrupt nine عام طور پہ روم بایوس کے اندر ایک انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس سروس روٹین کا کیا کام ہوگا اس سروس روٹین کا یہ کام ہے کہ فرسٹلی وہ اسکین کوڈ کو پورٹ سکسٹی ہیک سے ریڈ کرے اب اس اسکین کوڈ کو لیتے ہوئے اور کی بورڈ کا اسٹیٹس دیکھتے ہوئے وہ اسکین کوڈ کو کنورٹ کرے انٹو ایسکی کوڈ اب ریزلٹ میں جو بھی ایسکی کوڈ آئی ہے اس ایسکی کوڈ کو وہ بفر کے اندر پلیس کر دے گا کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کر دے گا یہ کی بورڈ بفر کے ہوتا ہے یہ کی بورڈ بفر بھی بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر کہیں ہوتا ہے یہ 32 بائٹس کا بفر ہے لیکن اس کے اندر 32 کیز کی ویلو اسٹور ہو سکتی ہے یعنی کہ ہر کی ٹو بائٹس آکوپائی کر رہی ہے کی بورڈ بفر کے اندر تو ان بریف جب بھی کی بورڈ سے آپ کو کی پرس کرتے ہیں تو ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ جنریٹ ہوتی ہے کون سی ہارڈ ویئر انٹرپٹ جنریٹ ہوتی ہے انٹرپٹ نائن اور جب کی بورڈ سے آپ کی پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسکی کوڈ نہیں آتی آپ کے پاس اسکین کوڈ ہوتی ہے انٹرپ نائن کا ان بریف کیا ٹاسک ہے کہ وہ اس اسکین کوڈ کو کنورٹ کرے انٹو ایسکی کوڈ اور کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کر دے کی بورڈ بفر بھی بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر کہیں لوکیٹڈ ہے یعنی کہ جب بھی آپ کی بورڈ سے کوئی کی پریس کرتے ہیں کی کے پریس کرنے کے اوپر انٹرپٹ نائن جنریٹ ہو رہی ہے اور اس انٹرپ نائن نے اس کی بورڈ کریکٹر کو ان پٹ لینا آئیے ایک اور پروگرام دیکھتے ہیں جس سے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنے میں تھوڑی سی اور آسانی ہوگی اس پروگرام کے اندر ہم کی بورڈ انٹرپٹ کو انٹرسیپٹ کریں گے اور انٹرسیپٹ کر کے اسی کی بورڈ انٹرپٹ کو جو اصل کی بورڈ انٹرپٹ ہے اس کو ہی نمبر آف ٹائمس کال کریں گے اور پھر آپ اس پروگرام کو کمپائل کر کے دیکھیں کہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم نے ایک اولڈ نام کا پوائنٹر لیا ہے انٹرپٹ فنکشن کو جو کہ پوائنٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح نیو فنکشن ہمارا اپنا ایک پروسیجر ہے انٹرپٹ ٹائپ کا اس کے اندر ہم انٹرپٹ نائن کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں انٹرپٹ نائن کے ویکٹر کو گیٹ کیا اولڈ کے اندر اسٹور کر لیا اور انٹرپٹ نائن کے اوپر اپنے نیو فنکشن کا ایڈریس رائٹ کر دیا اور اس پروگرام کو میموری ریزیڈینٹ کر دیا اب نیو فنکشن کے اندر ہم نے اولڈ کو کال کرنا ہی تھا لیکن اولڈ کو ہم ایک دفعہ نہیں کال کر رہے تین دفعہ کال کر رہے ہیں چار دفعہ کر لیں جتنی مرضی دفعہ آپ چاہیں کر لیں اب اس کو تین دفعہ کال کرنے کا کیا رزلٹ آئے گا اس کو تین دفعہ کال کرنے کا یہ ریزلٹ ہے کہ جب یہ پروگرام میموری ریزیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کے میمری ریزیڈنٹ ہونے کے بعد آپ جب کی بورڈ سے ایک کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کریکٹر ڈسپلے نہیں ہوگا اسکرین کے اوپر بلکہ نمبر آف کریکٹرز ڈسپلے ہوں گے یعنی کہ آپ نے تین دفعہ اس کو کال کیا ہے تو تین کریکٹرز ڈسپلے ہوں گے اگر آپ نے اس کو چار دفعہ کیا ہوتا تو چار کریکٹر ڈسپلے ہوتے ہیں یعنی کہ ان فیکٹ پورٹ پہ تو ایک ہی کریکٹر گیا لیکن سی پی یو نے اس انٹرپٹ کو تین دفعہ انووک کیا ہے یا یہ انٹرپٹ تین دفعہ انووک ہوئی ہے اور ہر دفعہ پورٹ سے اس کریکٹر کو اٹھا کے کنورٹ کیا انٹو ایسکی کوڈ اور اس کو کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کر دیا انفیکٹ یہ کریکٹر کی بورڈ بفر میں کتنی دفعہ جائے گا تین دفعہ جائے گا ادھر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ انٹرپٹ نائن جو ہے اس کو آپ کنفیوز نہ کریں دوسری انٹرپٹس ہے جو کہ کی بورڈ سے کریکٹر ان پٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ آپ فنکشن یوز کرتے ہیں گیٹ سی ایچ کا گیٹ سی ایچ آگے ایک سروس کو کال کرتا ہے وہ سروس کی بورڈ سے کریکٹر ان پٹ لیتی ہے گیٹ سی ایچ کی جو سروس ہے وہ کی بورڈ سے ڈائریکٹ ان پٹ نہیں لے رہی وہ بفر کے اندر پڑی ہوئی ویلیو کو چیک کر رہی ہے وہ سروس ویٹ کرتی ہے کہ بفر کے اندر ویلو آئے ہی بفر کے اندر ویلو آتی ہے تو اس ویلو کو ریسیو کر کے ریٹرن کر دیتی ہے اور ادروائز وہ ویٹ کرتی رہتی ہے سروس لیکن انٹرپٹ نائن کی بورڈ سے کی پریس ہونے پہ خود ہی by means of hardware generate ہو رہی ہے اس کے by means of hardware generate ہونے کی وجہ سے جو بھی پورٹ کے اوپر کریکٹر آیا ہے اس کریکٹر کی اسکین کوڈ کو یہ انٹرپٹ سروس روٹین کنورٹ کرے گی انٹو ایس کی کوڈ اور کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کرے گی دوسری سروسز جو کہ گیٹ سی ایچ کے فنکشنز وغیرہ یوز کر رہے ہیں وہ سروسز کی بورڈ سے ڈائریکٹلی ڈیٹا کو گیٹ نہیں کرتے وہ کی بورڈ بفر سے ڈیٹا کو گیٹ کرتے ہیں یہ ڈفرینس سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے سروس کو کنفیوز نہ کیا جائے ان سروسز سے ان سافٹ ویئر سروسز سے جو کہ کی بورڈ بفر سے ڈیٹا گیٹ کرتی ہیں آئیے ایک اور پروگرام دیکھتے ہیں یہ پروگرام ہم نے پہلے بھی بنایا ہے انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کر کے جو کہ کی بورڈ کے اسٹیٹس کو چینج کرتا تھا اب ہم اسی پروگرام کو پھر سے ری رائٹ کرتے ہیں انٹرپٹ نائن کو یوز کرتے ہوئے انٹرپٹ نائن کو انٹرسپٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کی بورڈ کا اسٹیٹس کیسے چینج کیا جا سکتا ہے اس پروگرام کے اندر ہم نے ایک کریکٹر فار پوائنٹر لیا ہے یہ کریکٹر فار پوائنٹر اس کے اندر جو سیگمنٹ ایڈریس کی ویلیو ہے وہ 40 ہے اور آف سیٹ کی ویلیو 17 ہے یعنی کہ یہ basically keyboard status byte کا ایڈریس ہے یہ ایڈریس ہم نے ایس سی آر کے پوائنٹر کو اسائن کر دیا اور اس کے بعد انٹرپٹ نائن کو انٹرسپٹ کیا اس کا ویکٹر گیٹ کیا اور اولڈ جو کہ ہمارا انٹرپٹ پوائنٹر ہے انٹرپٹ پروسیجر پوائنٹر ہے اس کے اندر اس کی ویلیو اسائن کر دی اس کا ایڈریس اسائن کر دیا اور نیو فنکشن کا ایڈریس ہم نے انٹرپٹ نائن کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر دیا پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ کر دیا اب نیو فنکشن کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں نیو فنکشن کے اندر ہم کی بورڈ اسٹیٹس کو چینج کر رہے ہیں اس کو کیا ویلو سائن کر رہے ہیں سکسٹی فور سکسٹی فور جب سائن کریں گے تو اس طرح سے کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کا سکس بٹ سیٹ ہو جائے گا سکس بٹ کیپس لاک کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس طرح سے کی بورڈ جب بھی آپ کی بورڈ سے کوئی کی پرس کریں گے اگر کیپس لاک آف بھی تھا تو کیپس لاک جو ہے آن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اصل انٹرپٹ نائن کو کال کیا پریویسلی ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا using interrupt eight interrupt eight جب بھی ایگزیکیوٹ ہوتی تھی تو ہم کی بورڈ اسٹیٹس کو چینج کر دیتے تھے کیپس لاک کو آن کر دیتے تھے اس کیس کے اندر کی پرس ہونے کے اوپر کی بورڈ اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے اگر آلریڈی کیپس لاک آف ہے اور آپ ایک کی پرس کرتے ہیں تو مے بی جب وہ کی ڈسپلے ہو as a lower case character display ہو لیکن اس کے بعد آنے والی جو بھی کیز ڈسپلے ہوں گی وہ اپر کیس کریکٹر کے طور پہ ڈسپلے ہوں گی آپ اس پروگرام کو لکھیں اس پروگرام کو کمپائل کریں رن کریں اور پھر کیز کو پریس کر کے دیکھیں پھر دیکھیے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے آئیے اسی طرح کا ایک اور پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کرتے ہوئے اب اس پروگرام کو ہم پھر سے ری رائٹ کرتے ہیں انٹرپٹ نائن کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے جس طرح سے انٹرپٹ ایٹ کے کیس کے اندر ہم نے کیا تھا کہ جب بھی انٹرپٹ ایٹ ایگزیکیوٹ ہوتی تھی تو اس کے ایگزیکیوٹ ہونے کے اوپر اسکرین کے اوپر جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ انٹرچینج ہو جاتے تھے سارے آف کورس انٹرچینج نہیں ہوتے تھے ون اور نائن کو ہم آپس میں انٹرچینج کر رہے تھے کہ اگر ایک کریکٹر آلریڈی ون شو ہو رہا ہے ڈسپلے کے اندر تو اس کو ہم نائن سے چینج کر دیتے تھے اب یہی کیس ہم کر سکتے ہیں کی بورڈ انٹرپٹ کے اندر آئیے یہ والی سلائڈ دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم اسی پروگرام کو مزید ماڈیفائی کرتے ہیں یوزنگ انٹرسپٹنگ انٹرپٹ نائن آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس ایک فار پوائنٹر ہے اس فار پوائنٹر کو ہم نے ایڈریس اسائن کیا ہے B A double zero segment اور zero offset interrupt nine کو انٹرسپٹ کیا ہے اس کا جو اصل ایڈریس ہے وہ ہم نے اولڈ جو کہ ہمارا ایک انٹرپٹ فنکشن پوائنٹر ہے اس کے اندر اسٹور کر لیا ہے اور جو ہمارا نیو فنکشن ہے اس کا ایڈریس ہم نے آئی وی ٹی کے اوپر انٹرپٹ نائن کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر دیا ہے پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ کر دیا ہے یوزنگ کیپ پھر نیو فنکشن کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر ایک لوپ چل رہا ہے یہ لوپ اسی طرح سے زیرو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور فور تھاؤزینڈ ٹائمس چل رہا ہے ہر دفعہ یہ جے کی ویلیو کو بائی ٹو انکریمنٹ کرتا ہے آپ اس کے اندر جے کی ویلیو دیکھ سکتے ہیں یہ ہر آئیٹریشن کے اوپر بائی ٹو انکریمنٹ ہو رہی ہے انیشلی ایس سی آر کدھر پوائنٹ کر رہا ہے ایس سی آر اسکرین کے اپر لیفٹ کریکٹر کو پوائنٹ کر رہا ہے جے کی انیشل ویلو زیرو ہے تو S C R plus zero کیا بنتا ہے اس کریکٹر کی کی کوڈ بنتی ہے اپر لیفٹ کارنر کے اوپر جو کریکٹر ہے ہے اس اس کی کی کی کوڈ کوڈ بنتی کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ وہ ون کے اکوینٹ ہے اگر ون کے اکولنٹ ہے تو اس کو نائن کی آس کی کوڈ اسائن کر دیتے ہیں اسی طرح سے نیکسٹ آئیٹریشن کے اندر جے بائی ٹو انکریمنٹ ہو گیا اب S C R plus J کیا چیز ہوگی نیکسٹ کریکٹر کی آس کی کوڈ ہوگی اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں کیا وہ ون ہے اگر ون ہے تو اس کی جگہ نائن کر دیتے ہیں اسی طرح سے یہ loop number of times two thousand times iterate کرے گا ہر آئیٹریشن کے اندر جے کی ویلو بائی ٹو انکریمنٹ ہوگی اور ہر آئیٹریشن کے اندر وہ کریکٹر کی ویلو کو چیک کرے گا اگر کریکٹر کی ویلو ون ہے تو اس کو ریپلیس کر دے گا بائی نائن اور یہ پورا لوپ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد یہ اصل انٹرپٹ نائن کو کال کر رہا ہے اس طرح سے آپ جب بھی کی پریس کریں گے تو کی کے پریس کرتے ساتھ ہی وہ فرسٹلی چیک کرے گا ساری اسکرین کے اوپر کیا کریکٹر شو ہو رہے ہیں اگر کہیں پہ ون شو ہو رہا ہے تو اس کو وہ نائن کر دے گا اس کیس کے اندر اگر آپ ون ان پٹ کرتے ہیں بلفرز یہ پروگرام میموری ریزیڈنٹ ہو گیا اس کے ریزیڈنٹ ہونے کے بعد آپ کی بورڈ سے ان پٹ دیتے ہیں اور ون ان پٹ کرتے ہیں ون ان پٹ کرنے کے اوپر اس ون سے پہلے اگر کوئی پہلے ون ان پٹ ہوا ہوا ہے وہ چینج ہو جائے گا یہ والا ون نہیں چینج ہوگا کیوں نہیں چینج ہوگا کیونکہ آپ جو اولڈ روٹین ہے اس کو اس لوپ کے بعد کال کر رہے ہیں تو کریکٹر ان پٹ جو ہوگی وہ اس لوپ کے بعد ہوگی اس لیے ون کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا اب نیکسٹ کریکٹر ان پٹ جب آئے گی تو نیکسٹ کریکٹر ان پٹ کے اوپر مے بی پریویسلی جو آپ نے ون ان پٹ کیا تھا وہ ون چینج ہو جائے اگر نیکسٹ کریکٹر بھی ان پٹ ون ہے تو وہ ون نہیں چینج ہوگا پریویسلی جتنے ون ان پٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ چینج ہو جائیں گے اس کو آپ ایک دفعہ رن کر کے کمپائل کر کے دیکھیں گے اور پھر کریکٹر ان پٹ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ریزلٹ مور کلیئرلی سمجھ میں آئے گا اس ایگزامپل کو ہم نے پریویس ایگزامپل سے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا ہے پریویس ایگزامپل کے اندر انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کیا تھا اس کے اندر انٹرپٹ نائن کو انٹرسپٹ کیا ہے اور ہم نے ریزلٹس دیکھے ہیں اس کیس کے اندر ریزلٹس ویری کریں گے جب بھی آپ کریکٹر کو ان پٹ کریں گے پریویس کیس کے اندر ہر one eighteenth of a second کے بعد وہ اپنے چینجز آپ کو شو کر رہا تھا دونوں ایگزامپلس کے بیچ میں یہ بیسک ڈفرینس ہے اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر ہم انٹرپٹ ایٹ کو بھی انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور انٹرپٹ نائن کو بھی انٹرسپٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک پروگرام کے اندر یہ پاسبل ہے کہ آپ نمبر آف انٹرپٹس کو انٹرسپٹ کر سکیں صرف یہ نہیں کہ دو انٹرپٹس کو آپ کر سکتے ہیں دو تین چار جتنی مرضی آپ چاہیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ نمبر آف انٹرپٹس کو ایک ہی پروگرام کے اندر انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم ٹائمر انٹرپٹ کو بھی انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور کی بورڈ انٹرپٹ کو بھی انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم کچھ اپنے ریزلٹس کو آلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو پوائنٹرز ڈکلیئر کیے ہیں ایک اولڈ ٹائمر کے نام سے اور ایک اولڈ کی کے نام سے یہ پوائنٹر ہیں ٹو انٹرپٹ ٹائپ پروسیجر اور دو نیو پروسیجر ہم نے ڈکلیئر ہیں ایک نیو ٹائمر کے نام سے اور ایک نیو کی کے نام سے ہم نے دو پروسیجرز اس پروگرام کے اندر ڈکلیئر کیے ہیں یہ انٹرپ ٹائپ پروسیجرز ہیں اس کے علاوہ ایک فار پوائنٹر لیا ہے ایس سی آر کے نام سے یہ پوائنٹ کر رہا ہے ویڈیو ریم کے اندر ویڈیو ریم کے اندر ٹیکسٹ میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے B eight double zero segment اور zero zero zero zero offset کو اور فیو ویریبلز لیے ہیں آئی ٹی اور ایم اس پروگرام مین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹائمر انٹرپٹ کو بھی انٹرسپٹ کیا ہے اور کی بورڈ انٹرپٹ کو بھی انٹرسپٹ کیا ہے ٹائمر انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر کے کس طرح سے انٹرسپٹ کیا ہے کہ ٹائمر انٹرپٹ کا ویکٹر گیٹ کر کے اولڈ ٹائمر کے اندر پلیس کر دیا ہے اور کی بورڈ انٹرپٹ کا ویکٹر گیٹ کر کے اولڈ کی کے اندر پلیس کر دیا اور انٹرپٹ ایٹ کے ویکٹر کے اوپر نیو ٹائمر جو ہمارے اپنے اس پروگرام کا ایک پروسیجر ہے ایک فنکشن ہے اس کا ایڈریس انٹرپٹ ایٹ کے اوپر کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر دیا اور نیو کی جو کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک اور فنکشن ہے انٹرپٹ ٹائپ فنکشن ہے اس کا ایڈریس انٹرپٹ نائن کے کے ویکٹر اوپر رائٹ کر دیا اور پھر ہم نے یہ دو فنکشنز بنائے ہیں نیو ٹائمر اور نیو کی پہلے ہم نیو ٹائمر کے فنکشن کو دیکھتے ہیں یہ فنکشن سمپلی ایک ویریبل لے رہا ہے ٹی اس ٹی کو ہر دفعہ بائی ون انکریمنٹ کرتا ہے آپ کو بتایا ہے کہ جو ٹائمر انٹرپٹ ہے ایک سیکنڈ کے اندر almost eighteen point two times occur ہوتی ہے یعنی کہ دو سیکنڈس کے اندر یہ کتنی اکر ہوگی almost thirty six point four times occur ہوگی اس طرح سے ٹین سیکنڈس کے اندر یہ one eighty two times occur ہوگی جب بھی یہ انٹرپٹ اکر ہوتی ہے تو آپ ٹی کو بائی ون انکریمنٹ کر رہے ہیں ٹی کی انیشل ویلو زیرو تھی جب ٹی کی ویلو 182 ہوگی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 10 سیکنڈس گزر چکے ہیں ٹی کا 182 یہ ظاہر کرتا ہے کہ 10 سیکنڈس پاس ہو گئے ہیں اور ایم ہمارا ایک سرٹن کنٹرول ویریبل ہے اس کو بائی زیرو نیشلائز کیا ہوا ہے ان دونوں کی ویلوز کو اس ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر چیک کیا جا رہا ہے اگر ٹی کی ویلو گریٹر اور اکول ٹو 182 ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹین سیکنڈس گزر چکے ہیں اور ایم کی ویلو زیرو ہے تو اس کیس کے اندر یہ ایف کی باڈی کے اندر آ جائے گا اس کے اندر ایک فور لوپ ہے یہ فار لوپ سمپلی اسکرین کے اوپر جتنے بھی کریکٹرز شو ہو رہے ہیں ان کریکٹرز کی ایس کی ویلوز اور ان کے ایٹریبیوٹس ایک رے کے اندر اسٹور کر رہا ہے کریکٹر ایس سی آر نام کی ہماری ایک رے ہے اس رے کے اندر تمام اسکرین کے اوپر شو ہونے والے کریکٹرز اور ان کے ایٹریبیوٹس سیو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور فور لوپ ہے اس فور لوپ کے اندر ہم ویڈیو ریم کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں کیا چیز رائٹ کر رہے ہیں لو بائٹ کے اوپر اسپیس کے آس کی کوڈ رائٹ کر رہے ہیں اور ہائی بائٹ کے اوپر زیرو سیون ایٹریبیوٹ یعنی کہ بلیک بیک گراؤنڈ اور وائٹ فور گراؤنڈ رائٹ کر رہے ہیں یہ لوپ جو پورا ٹرمینیٹ ہوگا جس طرح سے آپ کو پریویسلی بتایا ہے پوری کی پوری اسکرین کلیئر ہو جائے گی اور اس لوپ سے باہر آنے کے بعد ٹی کی ویلو پھر سے زیرو کر رہے ہیں اور ایم کی ویلو ون کر دی ہے ایم کی ویلو ون کرنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ اسکرین کو ایک دفعہ کلیئر کر چکے ہوئے ہیں اور جو اسکرین کے کانٹینٹس اصل جو کانٹینٹس ہیں ان کو آپ نے سیو کر لیا ہوا ہے اب یہ اسکرین کلیئر کتنی دیر بعد ہوگی ہر ٹین سیکنڈس کے بعد اسکرین کلیئر ہوتی جائے گی ونس ٹین سیکنڈ گزرتے ہیں اسکرین کے اوپر جتنے بھی کریکٹرس تھے ان کی ویلو سیو ہو جائے گی اور اسکرین کے اوپر جو بھی کریکٹرس شو ہو رہے تھے وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے اس کے بعد مزید پھر کچھ کریکٹرس شو ہوں ان ٹین سیکنڈس کے دوران ٹین سیکنڈس کے دوران جو بھی کریکٹر شو ہوئے ہیں اگین وہ سیو ہو جائیں گے اور اسکرین کلیئر ہو جائے گی اینڈ سو آن اب دوسرے فنکشن کو دیکھتے ہیں جو کہ نیو کی کا فنکشن ہے یہ کب انوک ہوگا جب بھی انٹرپٹ نائن آ کر ہو رہی ہے اس فنکشن کے اندر ہم سمپلی ایم کی ویلو چیک کر رہے ہیں ایم ایک گلوبل ویریبل ہے اس کی ویلو کو چیک کیا جا رہا ہے اس کی ویلو اگر ون کے اکولنٹ ہے جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسکرین اسکرین ایک دفعہ کلیئر ہو چکی ہوئی ہے اور کے کانٹینٹس جو ہیں وہ سیو ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کیس کے اندر یہ اسکرین کے کانٹینٹس کو ریسٹور کر رہا ہے کس طرح سے ریسٹور کر رہا ہے ایک اور لوپ ہے یہ لوپ بھی فور تھاؤزینڈ ٹائمس چلے گا اور اسکرین کے اوپر جو آلریڈی ہم کریکٹر اسکرین کے اندر ویلو اسٹور کر چکے تھے وہ ویلوز واپس ہم ویڈیو ریم کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اور یہ پورا لوپ ٹرمینیٹ ہونے کے بعد ایم کو ہم نے پھر سے زیرو کر دیا جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اسکرین کو واپس ریسٹور کر دیا گیا اور اس کے بعد اصل اولڈ کی کے فنکشن کو ہم کال کر رہے ہیں جو کہ اصل انٹرپٹ نائن ہے اب اس پروگرام کے اندر کیا ہوگا کہ ہر ٹین سیکنڈس گزرنے کے بعد اسکرین کی کانٹینٹ سیو ہو جائیں گے اور اسکرین کلیئر ہو جائے گی اور جب بھی پھر آپ کوئی کی پریس کریں گے تو کی پریس کرنے کے اوپر اسکرین کے کانٹینٹس جو ہیں وہ پھر سے ریسٹور ہو جائیں گے اور جو بھی اسکرین شو کر رہی تھی وہ پھر سے اسکرین کے اوپر شو ہونے لگے گا تو یہ ایک طرح کا چھوٹا سا اسکرین سیور ہے یعنی کہ ٹین سیکنڈس تک اگر اسکرین کو کوئی نہیں چھیڑتا اگر کی بورڈ سے کوئی کی نہیں پریس ہوتی تو اس کیس کے اندر اسکرین کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں سارے کے سارے کریکٹرز ایک جگہ اسٹور ہو جاتے ہیں اور اسکرین کلیئر ہو جاتی ہے اور جب بھی آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو اسکرین کے کانٹینٹس واپس اسی طرح سے ریسٹور ہو جاتے ہیں یہ تو بات تھی انٹرپٹ انٹرسیپشن کے اوپر ہم نے انٹر انٹرپٹ انٹرسیپشن کے اوپر اتنا ایمفس اس لیے دیا ہے کیونکہ آگے چل کے ہمیں کہیں جگ... کئی جگہوں کے اوپر انٹرپٹس کو انٹرسیپٹ کرنا پڑے گا اور جب بھی کوئی ڈوائس ڈرائیور آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ انٹرپٹس کے کانسیپٹ انٹرپٹ پروگرامنگ کے کانسیپٹس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ عام طور پہ جتنے بھی ڈیوائسیز کے لیے input output operation input output routines لکھی جاتی ہیں وہ انٹرپ ڈریون پیٹرن کے اوپر لکھی جاتی ہیں آگے ہم ایک اور چیز انٹرپٹ کے بارے میں چل کے ڈسکس کرتے ہیں جو کہ بڑی امپارٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک انٹرپٹ پروسیجر بناتے ہیں سی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے یا اس طرح کی کوئی ہائی لیول لینگویج کو یوز کرتے ہوئے تو وہ پروسیجر کمپائلر جب کمپائل کرتا ہے تو as a reentrant procedure کے طور پہ کمپائل کرتا ہے اب یہ ری اینٹرنٹ پروسیجر کیا چیز ہے ری اینٹرنٹ پروسیجر ہم ایسے پروسیجر کو کہتے ہیں جس پروسیجر کے اندر آن اینٹری رجسٹر جو ویلوز پڑی ہوئی ہیں آن ایگزٹ بھی رجسٹر میں وہ ویلو ہی ہوں گی یعنی کہ during the execution of the procedure registers کے اندر ویلوز تو چینج ہوں گی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کمپٹیشن پرفارم کریں اور رجسٹر کی ویلو چینج نہ ہو رجسٹرز کے اندر ویلیوز چینج ہوں گی لیکن پھر بھی ایگزٹ ہونے سے پہلے رجسٹر کے اندر وہی ویلوز ہونی چاہیے جو کہ آن اینٹری تھی اب یہ کیسے ممکن ہے یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ جب ایک اس طرح کا پروسیجر انووک ہوتا ہے جو کہ ری اینٹرنٹ ہے تو اپنے آپ کو ری اینٹرنٹ بنانے کے لیے جن رجسٹرس کو یوز کر رہا ہے ان رجسٹرس کی پریویس ویلو یا انیشیل ویلو کو اسٹیک کے اندر اسٹور کر لے گا یعنی کہ اسٹیک کے اندر پش کر لے گا وہ ویلوز اسٹیک کے اندر اسٹور رہیں گی رجسٹر کے اوپر آپریشن پرفارم ہوں گے رجسٹر کی ویلوز چینج ہوتی رہیں گی لیکن جب وہ پروسیجر ریٹرن کرنے لگے گا یا جب وہ فنکشن ریٹرن کرنے لگے گا تو رجسٹرس کے اندر پڑی ہوئی ویلوز پھر سے ریسٹور کر لی جائیں گی ریسٹور کہاں سے کی جائیں گی اسٹیک کے اندر جو ویلو سیو کی گئی تھیں ان کو واپس پاپ کر لیا جائے گا اور ریسپیکٹو رجسٹرز کے اندر واپس اسٹور کر دیا جائے گا اس طرح سے آن اینٹری جو رجسٹر کی ویلو تھی آن ایگزٹ بھی رجسٹر ویلیوز انچینجڈ ہوں گی سی کمپائلر جب بھی ایک انٹرپ ٹائپ پروسیجر بناتا ہے تو اس کو جب کمپائل کرتا ہے ود ان این کوڈ تو اس کو as a reentrant procedure کے طور پہ یا پھر as a reentrant function کے طور پہ کمپائل کرتا ہے یعنی کہ خود سے وہ تمام رجسٹر کی ویلو کو اسٹیک کے اندر پش کر دیتا ہے اور ریٹرن کرنے سے پہلے ان تمام رجسٹر کی ویلو کو اسٹیک میں سے پاپ کر لے گا اس طرح سے آن ایگزٹ رجسٹر کی ویلوز انچینجڈ رہیں گی اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروسیسر اپنی نارمل ایگزیکشن پرفارم کر رہا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر ایک پروسیجر کال ہوتا ہے پروسیجرس بھی ری انٹرنٹ ہو سکتے ہیں اور انٹرپٹس بھی ری انٹرنٹ ہو سکتی ہیں جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ انٹرپٹس اور پروسیجر کئی طرح سے آپس میں سملر ہیں اسی طرح سے ری اینٹرنٹ پروسیجرز بھی بنائے جا سکتے ہیں اور ری اینٹرنٹ انٹرپٹس بھی بنائی جا سکتی ہیں یہ ہم ایک سمپل کیس ڈسکس کر رہے ہیں of a reentrant procedure سے پراک ون ہمارا کوئی ایک پروسیجر ہے یا فنکشن ہے اس کو کال کرنے سے پہلے اے ایکس رجسٹر کے اندر ویلو پڑی ہوئی ہے one two three four hex یہ پروسیجر کال ہوتا ہے ایگزیکشن برانچ کر جاتی ہے to procedure one procedure one کے اندر اس اے ایکس رجسٹر کی ویلو چینج ہو جاتی ہے اور مے بی چینج ہو کے یہ ویلو بن جاتی ہے F F five five hex اور پھر تھوڑی دیر بعد پروسیجر اپنی کمپٹیشن پرفارم کرنے کے بعد واپس ریٹرن کرتا ہے جب ریٹرن کر کے واپس مین پروگرام کے اندر آتا ہے تو اس مین پروسیجر کے اندر اے ایکس میں کیا ویلو پڑی ہوگی کیا یہ value one two three four ہی ہوگی کیا یہ value F F five five hex ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروسیجر ون جو تھا یہ ری اینٹرنٹ پروسیجر تھا یا ری اینٹرنٹ نہیں تھا اگر تو یہ value A X F F A X کے اندر ویلیو ریٹرن ہونے کے بعد اگر ویلیو اس کے اندر رہتی ہے F F five five X تو یہ پروسیجر ری اینٹرنٹ پروسیجر نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر وہ ویلیو نہیں ہے جو کہ آن اینٹری ویلیو تھی اگر ریٹرن کرنے کے بعد اے ایچ کے اندر ویلیو آتی ہے one two three four hex تو اس کا مطلب ہے یہ پروسیجر ری اینٹرنٹ پروسیجر ہے کیونکہ اس کے اندر جو رجسٹر یوز ہو رہا ہے اے ایکس رجسٹر جو یوز ہو رہا ہے اس کی on entry and on exit values unchanged عام طور پہ سی کمپائلر تمام رجسٹرس کو پش کر دیتا ہے اگر اس نے ایک ری اینٹرنٹ پروسیجر بنانا ہے جب آپ ایک فنکشن ڈکلیئر کرتے ہیں انٹرپٹ ٹائپ کا تو اس کو وہ as a reentrant function کے طور پہ ٹریٹ کرے گا اور ری اینٹرنٹ فنکشن کے لیے جب بھی وہ فنکشن انووک ہوگا اس وقت پروسیسر کے تمام رجسٹرز کی ویلیو کو اسٹیک میں پش کر دے گا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب انٹرپٹ انووک ہوتی ہے تو انٹرپٹ انووک ہونے پہ پروسیسر فلیکس کو سی ایس کو اور آئی پی کو اسٹیک میں پش کر دیتا ہے اسی آرڈر کے اندر پہلے فلیکس کو پھر سی ایس کو اور پھر آئی پی کو پش کر دیتا ہے اب کمپائلر اس کے اندر کچھ ٹاسک پرفارم کرے گا کمپائلر جب یہ فنکشن انووک ہوگا یہ تین رجسٹر آلریڈی پش ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی انڈیکس اینڈ پوائنٹ رجسٹر اور جنرل پرپز رجسٹر اور سیگمنٹ کچھ سیگمنٹ ان رجسٹرز کو اسٹیک کے اندر پش کر دے گا ان رجسٹرس کو پوش کرنے کا کیا آرڈر ہے یہ آرڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اے اے ایکس ایکس سب سے پہلے رجسٹر کو پش کرے گا پھر بی ایکس کو پھر سی ایکس پھر ڈی ایکس پھر E S D S S I D I اور پھر بی پی لاسٹ کے اندر بی پی کو اسٹیک کے اندر پش رہا اب جب فنکشن ریٹرن کرنے لگے گا تو ریٹرن کرنے سے پہلے ان تمام رجسٹرس کو اسٹیک میں سے پاپ کرے گا اور پاپ اپ کس آرڈر میں کرے گا ریورس آرڈر میں پاپ کرے گا سب سے پہلے بی پی کو پاپ کرے گا پھر ڈی آئی کو پھر ایس آئی کو اینڈ سو آن اپ ٹل اے ایکس اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو فلیک سی ایس اور آئی پی اسٹیک کے اندر پوچھے ہوئے تھے ان کو بھی پاپ کرے گا تاکہ واپس اسی پوائنٹ کے اوپر ریٹرن کر سکے جس پوائنٹ کے اوپر سے ایگزیکشن برانچ ہوئی تھی آئیے ایک اور ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر ہم نے ایک پروسیجر بنایا ہے جو کہ انٹرپٹ 65 فائیو کو انٹرسپٹ کر رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پروسیجر ری انٹرنٹ ہے یا نہیں ہے اس ایگزامپل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک انٹرپٹ ٹائپ پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے اولڈ کے نام کا اور ایک ہم نے اپنا فنکشن بنایا ہے نیو انٹ کے نام کا اس پروگرام کے اندر ہم انٹرپٹ 65 فائیو ہیگس کے ویکٹر کو چینج کر رہے ہیں ہم نے انٹرپٹ 65 کے ویکٹر کے اوپر فرسٹلی اس کے ویکٹر کو اسٹور کر لیا ہے اولڈ کے اندر اور اس ویکٹر کے اوپر نیو انٹ کا ایڈریس رائٹ کر دیا نیو انٹ ہمارا اپنا ایک فنکشن ہے اس فنکشن کا ایڈریس ہم نے انٹرپٹ فائیو ہیگس کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر دیا اب جب کبھی بھی انٹرپٹ فائیو ہیگس کال ہوگی تو اس کے کال ہونے کے اوپر نیو انٹ کا فنکشن انووک ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ نیو انٹ کے فنکشن کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں نیو اینڈ کے فنکشن کے اندر کوئی زیادہ کام نہیں کر رہے ہم سمپلی اے ایکس کی ویلو کو چینج کر رہے ہیں اے ایکس کے اندر ویلو سائن کر رہے ہیں one two three four hex یعنی کہ نیو اینڈ کا فنکشن جسٹ اے ایکس کی ویلو کو چینج کر رہا ہے اب واپس مین پروگرام کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم انٹرپٹ سکسٹی فائیو کو جنریٹ کرتے ہیں اس کو جنریٹ کرنے سے پہلے ہم اے ایکس کو ویلو سائن کرتے ہیں ایف زیرو زیرو ایف جب انٹرپٹ سکسٹی فائیو جنریٹ ہوگی تو انفیکٹ کون سا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا نیو انٹ کا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا اور نیو انٹ کے فنکشن کے اندر اے ایکس کی ویلو چینج ہو رہی ہے اے ایکس کی ویلو کیا ہو جائے گی one two three four hex A X کی ویلو اوور رائٹ ہو جائے گی آن اینٹری اے ایکس کی ویلو تھی ایف زیرو زیرو ایف اور یہ فنکشن کال ہونے کے اوپر اے ایکس کی ویلو ہو جائے گی one two three four hex اب اس روٹین کے ریٹرن ہونے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایکس میں کیا ویلو آئی اے ایکس میں جو بھی ویلو آئی ہے اس کو ہم ایک ویریبل اے جو کہ ہم آلریڈی ڈکلیئر کر چکے ہیں اس ویریبل کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں اور پھر اے کی ویلو کو ڈسپلے کرتے ہیں آپ directly pseudo variable underscore A X کی ویلو کو کیوں نہیں ڈسپلے کر سکتے اس لیے نہیں ڈسپلے کر سکتے کیونکہ پرنٹ ایف کا فنکشن جو ہے وہ اے ایکس رجسٹر کو یوز کر رہا ہے اے ایکس رجسٹر کو جب وہ یوز کرے گا اس کی ویلو چینج کر دے گا اور جب چینج کر دے گا تو مے بی جو آپ کے پاس ریزلٹ آئے وہ صحیح نہ آئے تو اس لیے اس کو پہلے میں نے ایک ویریبل کے اندر اسٹور کر لیا اور پھر اس ویریبل کی ویلو کو پرنٹ کیا اب جب یہ ویریبل کی ویلو پرنٹ ہوگی تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا one two three four hex display ہوگا یا F zero zero F hex display ہوگا اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ one two three four hex display نہیں ہوگا جو ویلو ڈسپلے ہوگی F zero zero F display ہوگی ایف زیرو زیرو ایف کیوں ڈسپلے ہوگا اس لیے ڈسپلے ہوگا کیونکہ نیو انٹ کا جو فنکشن بنا ہے یہ ایک ری اینٹرنٹ فنکشن ہے اس کیس کے اندر آن اینٹری جو ویلوز تھیں وہی ویلوز آن ایگزٹ ہوں گی یعنی کہ اس فنکشن کو کال کرتے وقت اے ایکس کے اندر ویلو جو پڑی ہوئی ہے ایف زیرو زیرو ایف پڑی ہوئی ہے یہ ویلو اسٹیک کے اندر پش ہو جائے گی جب انٹرپ سکسٹی فائیو کو جنریٹ کیا جائے گا جب نیو انٹ کا فنکشن کال ہوگا تو نیو انٹ کے فنکشن کے اندر اے ایکس کی ویلو کو اسٹیک کے اندر سیو کر دیا جائے گا آپ بعد میں اے ایکس کی ویلو کو چاہے چینج کر لیں لیکن ریٹرن کرنے سے پہلے اے ایکس کی ویلو اسٹیک میں سے پاپ ہو کے واپس اے ایکس رجسٹر کے اندر آ جائے گی اور یوں اے کی ویلو ان چینج رہے گی واپس ایف زیرو زیرو ایف جو ہے وہ اے ایکس رجسٹر کو اسائن ہو جائے گا تو آن ریٹرن اے ایکس میں کیا ویلو آئے گی اے ایکس میں ویلو آئے گی ایف زیرو زیرو ایف چاہے آپ نے اس کو within the interrupt service routine change کر لیا تو اس لیے سی جتنے بھی انٹرپ ٹائپ پروسیجر بناتا ہے ان کو as a reentrant procedure کے طور پہ رائٹ کرتا آج کے پروگرام کے اندر ہم نے کنٹینیو کیا میمری ان پٹ آؤٹ پٹ سے ہم نے دیکھا کہ memory mapped input output کس طرح سے پرفارم کی جا سکتی ہے کس طرح سے کریکٹرس کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کیا جا سکتا ہے ان کے ایٹریبیوٹس کو کس طرح سے آلٹر کیا جا سکتا ہے اور مور اوور اسی memory map input output کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اسکرین کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش کی اور پھر اس memory map input output کو ہم نے اپنے سرٹن پروگرامس کے اندر جس کے اندر ہم نے انٹرپٹس کو انٹرسیپٹ کیا ہوا تھا اس کو انکارپوریٹ کر کے کچھ پروگرامس بنائے ہیں جس کے اندر ہم اسکرین کے اوپر شو ہونے والے کریکٹرس کو ٹیمپر کیا جیسے کہ ایک کریکٹر شو ہو رہا تھا ون تو ون کی جگہ ہم نے نائن ڈسپلے کر دیا پھر دوسری جو ہم نے امپورٹنٹ چیز آج کے پروگرام کے اندر ڈسکس کیا ہے وہ کی بورڈ انٹرپٹس ہیں keyboard interrupt interrupt nine ہے انٹرپٹ نائن کس طرح سے ورک کرتی ہے کیسے انووک ہوتی ہے جب بھی آپ کی بورڈ سے کوئی کی پریس کرتے ہیں تو یہ انووک ہوتی ہے اس کی انووکیشن کے اوپر جو بھی اسکین کوڈ آتی ہے کی بورڈ سے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے انٹو ایپس کی کوڈ اور اس کو جا کے کی بورڈ بفر کے اندر اسٹور کر لیا جاتا ہے پھر ہم نے کی بورڈ انٹرپٹ کو انٹرسیپٹ کر کے کچھ پروگرامس بنائے ہیں اور ان پروگرامس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ پروگرام کب ایکٹیویٹ ہوں گے جب بھی کی بورڈ سے کوئی کی پریس ہوگی پھر ٹائمر انٹرپٹ اور کی بورڈ انٹرپٹ دونوں انٹرپٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک اسکرین سیور ٹائپ پروگرام بنایا جو کہ ہر ٹین سیکنڈس کے بعد اسکرین کے اوپر جو بھی کانٹینٹس ہیں ان کانٹینٹس کو سیو کر لیتی ہے اور جب آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو وہ کانٹینٹس واپس ریسٹور ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ ری اینٹرنٹ فنکشنس کیا ہوتے ہیں یا ری اینٹرنٹ پروسیجرس کیا ہوتے ہیں ری اینٹرنٹ فنکشنز وہ فنکشنس ہیں جن کے اندر آن اینٹری رجسٹرس کی ویلیو سیو کر لی جاتی ہے اور آن ایگزٹ رجسٹرس کی ویلیوز کو واپس ریسٹور کر لیا جاتا ہے اس طرح کے فنکشنس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اگر ہم رجسٹرس کے اندر جو ویلیوز چینج ہوئے ہیں ان کا افیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کے اوپر نہ پڑے عام طور پہ انٹرپٹ سروس روٹینس کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ری اینٹرنٹ ہوں اگر وہ کوئی ویلو ریٹرن نہیں کر رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ رجسٹرز کے اندر آلریڈی پروگرام نے جو ویلوز پلیس کی ہوئی تھیں ان ویلوز کو چینج نہ کریں انٹرپٹ سروس روٹین اس کا افیکٹ جو انٹرپٹ سروس روٹین کا جو افیکٹ آیا رجسٹرز کے اوپر وہ پروگرام کے اوپر ریفلیکٹ نہ کرے اس لیے انٹرپٹ سروس روٹینس کے کیس کے اندر کوشش کی جاتی ہے ری اینٹرنٹ ہوں لیکن ہمیشہ ہر interrupt service routine reentrant نہیں ہوتی کیونکہ یہ عام طور پہ سرٹن ویلوز بھی ریٹرن کرتی ہے جو کہ رجسٹر کے اندر ریٹرن کرتی ہے آنے والے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹیک میں پڑی ہوئی ویلوز اس ری اینٹرنٹ فنکشنس کے اندر جو اسٹیک کے اندر یہ ویلوز اسٹور کر دیتے ہیں ہم ان کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ٹیمپر کر سکتے ہیں اور ان کو ویلوز کو اگر چینج کرنا چاہیں اپنے کسی پرپز کے لیے تو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے آنے والے لیکچرس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہارڈ ویئر انٹرپٹس کے بارے میں کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس کو پروگرام کرتے ہوئے ہمیں کیا کیئر کرنی ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹس کو کیسے پروگرام کیا جا سکتا ہے ان کو کیسے ماسک کیا جا سکتا ہے کیسے ان ماسک کیا جا سکتا ہے کتنی ہارڈ ویئر انٹرپٹس ایگزٹ کرتی ہیں کون سی ایسی ہارڈ ویئر انٹرپٹس ہیں جن کو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں کون سی ایسی ہیں جن کو کہ ہم نہیں یوز کر سکتے آنے والے لیکچرس کے اندر آپ ہم ڈسکس کریں گے آپ اپنے نوٹس وغیرہ جو بھی آپ کو ہینڈ آؤٹس ملتے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں جو بھی آنے والے لیکچر ہے آپ پریپیئر ہو کر آئیں دیکھیں تاکہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ سکے آئی ہوپ کہ آج جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ کو کلیئر ہوگا اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی کوئی چیز اگر آپ کو نہیں کلیئر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امیڈیٹلی اس کا رپلائی کریں گے آج کے لیے وقت ختم ہوتا ہے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ